ہمارے تعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترمیم شدہ شعر یوں فرمایا کرتے تھے کسی نے تو یہ کہا غالباً وہ بہت مشہور ہے کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں تو حضرت فرماتے تھے کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شیر کو یوں فرمایا میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں میں خود آیا نہیں میں خود آیا نہیں یعنی ہم ہم آئے نہیں اس میں ذرا سکتا ہے لیکن بہرحال برداشت کریں کہ ہم آئے نہیں آپ لوگوں کو تو پتا ہی نہیں چلے گا کہ سکتا ہے یا کیا ہے شیروں میں وہ سکتا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا وہ بھی چل جاتا ہے عوام میں میں خدا آیا نہیں ہر آدمی الگ الگ اگر کہے تو بھائی مطلب بھی پورا ہو جائے گا اور سکتا بھی نہیں آئے گا یہ ہو سکتا ہے <laughs> میں خدا آیا نہیں لایا گیا ہوں میں خدا آیا نہیں لایا گیا ہوں محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں سمجھتا خاک اسرار محبت سمجھتا خاک اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں ابھی ملتان میں میں ایک جگہ مدرسۃ البنات میں عرض کر رہا تھا کہ عورتیں بھی اس طرح کہہ سکتی ہیں کہ میں خود آئی نہیں لائی گئی ہوں میں خدا آئی ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے نظر سے دور تو ہیں لیکن لیکن اندازن ہم کہتے ہیں کہ وہ بیٹھی ہیں نظر انداز نہیں کر رہے ہیں ان کو ان کی بھی رعایت کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں خدا آئی نہیں لائی گئی ہوں میں خود آئی نہیں لائی گئی ہوں محبت دے کے تڑپائی گئی ہوں محبت دے کے تڑپائی گئی ہوں وہ کیا جو دعا کے پڑھتے تھے اللہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب درد محبت عطا فرمایا تھا عجیب درد تھا اور جہاں کوئی ایسا شعر دیکھتے فوراً اس اس کی اصلاح کر دیتے بقول ہمارے والا رحمۃ اللہ علیہ کے کہ میں شعر تو ان کے پڑھتا ہوں لیکن مسلمان کر کے پڑھتا ہوں مسلمان کر دیتا ہوں پھر پڑھتا ہوں بہت سے ایسے اشعار ہیں بدل کے پڑھتے اگر وہی بدلتے نہیں ہیں تو ذہن میں مفہوم ضرور بدل لیتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غالب نے تو یہ کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت مولانا مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ لو جب گناہ کر رہے تھے تو شرم نہیں دلائی لیکن جب کعبہ جا رہے ہیں تو اس کو شرم دلا رہا ہے شیطان گناہ کرتے ہوئے شرم دلانا چاہیے تھا نا کہ ارے بھائی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم جھٹائی کے ساتھ ضدی بنے ہوئے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو رک جاؤ شرم نہیں آتی پالنے والے کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن اس وقت شرم نہیں دلائی لیکن جب کبھی بندے کا بندے کے دن پھر گئے سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں سن لے دوست بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں اب اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو اب حج کر لیں اور حج کے بعد اپنی پوری زندگی انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی فرمداری میں گزاریں گے تو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اب شیطان اسے ڈرا رہا ہے اور شیطان نما انسان بھی ڈرا رہے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی حضرت فرما رہے میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا ان کو رو رو کے میں مناؤں گا ان کو رو رو کے میں مناؤں گا اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا توبہ میں کیا شرم بھائی گناہ میں شرم کرنا چاہیے جس کو گناہ میں شرم نہیں آیا فرق اس وقت شرم نہیں آیا لیکن توبہ کرتے ہوئے تو شرمائے نہیں توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے کیونکہ ان سے دل لگا بیٹھے خواجہ صاحب کہ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے سو بار اگر سو بار منانا ہے اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کے قبر کو نور سے بھر دے کیا عجیب تسلی دی ہے سبحان اللہ ادھر تو مایوسی ادھر شیر سے مایوسی تاری ہو رہی ہے اور ادھر امید بن رہی ہے امید نا برانا امید بران امید نا برانا امید برانا ہے عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے یا اللہ یا اللہ تا فرما دیجیے ادھر سے ادھر سے کچھ مل نہیں رہا جواب ہی نہیں آ رہا جواب نہیں آ رہا تو مایوس بھی نہیں ہو رہا بالکل لگا ہوا ہے دوسری جگہ فرما رہے ہیں کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پر ہو تیری کیوں نظر کھولے وہ کیا نہ کھولیں در اس پر ہو تیری کیوں نظر تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا یعنی صدا لگائے جا کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پر ہو تیری کیوں نظر تو بس اپنا کام کر یعنی سدا لگائے جا چین سے بیٹھے گا اگر چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر گونا نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے گا الحمد لله الذي سقاني هذا أول فرات برحمته ولم يجعل لي ملحا وجاجا بكم اس لیے عرض کرا کہ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے کیا ناز مطلب یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو نماز پڑھو تلاوت کرو ذکر اللہ کرو حج کرو عمرہ کرو بد نگاہی نہ کرو حسد نہ کرو بدگمانی نہ کرو بدخوئی نہ کرو یہ کرو یہ پکڑو یہ نہ پکڑو یہ چھوڑو یہ نہ چھوڑو یہ دیکھو اسے نہ دیکھو یہ سنو یہ نہ سنو یہ سوچو یہ نہ سوچو وہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ جب دل لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے سو بار روٹے سو بار منانا ہے یہ کرو یہ نہ کرو اچھا اس میں کبھی گر گئے چلتے چلتے جہاں نہیں جانا تھا وہاں چلے گئے جسے نہیں چھونا تھا اسے چھو لیا جسے نہیں کھانا تھا اسے کھا لیا جسے نہیں دیکھنا تھا تو اسے دیکھ لیا تو ایسے بندوں کو بھی مایوس نہیں ہونا ہے اس لیے فرما رہے ہیں جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے سو بار اگر گر سو بار منانا ہے سو بار گر اٹھے سو بار منانا ہے اف میرے گناہوں کا کیا کوئی ٹھکانا ہے اف میرے گناہوں کا کیا کوئی ٹھکانا ہے اور اس پہ غضب کے دن منہ تجھ کو دکھانا اور اس پہ غضب کے دن منہ تجھ کو دکھانا ہے اور اس پہ غضب کے دن منہ تجھ کو دکھانا ہے سمجھو ردین کو یہ تار ہے بجلی کے سمجھو نہ رگین کو یہ تار ہیں بجلی کے یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ پاور ہاؤس پاور ہاؤس اللہ والوں کے قلوب پاور ہاؤس ہوتے ہیں یہاں سے تقسیم ہوتی ہے بجلی اللہ تعالیٰ کے عشق کی بجلی تقسیم ہوتی ہے اس لیے کہتے دیکھا کرو نظروں سے تقسیم ہوتی ہے ہاں دیکھا کرو ہاں، نگاہوں سے آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں حضرت مولانا محمد حضرت حاجی امداد اللہ حاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ آدم کا جسم جب کے عناصر سے مل بنا علیہ السلام آدم کا جسم جب کے عناصر سے مل بنا کچھ آگ بج رہی تھی سو عاشق کا دل بنا کچھ آگ بج رہی تھی سو عاشق کا دل بنا آدم کا جسم جب کے عناصر سے مل بنا آدم کا جسم جب کے عناصر سے مل بنا کچھ آگ بچ رہی تھی سو عاشق کا دل بنا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی آگ لگا دے محبت اور ہم بھی یوں کہیں کہ بس ایک بجلی سی پہلے گوندی دی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے بس ایک بجلی سی پہلے پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے جو مڑ کے پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں میں میں پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ دل کون لے گیا یہ جگر کون لے گیا ارے جس کی چیز تھی وہی لوگ لے گیا <laughs> اللہ یہ تو بہت شکر کر مٹی سوارت ہو گئی خاک میں جس نے ملایا یہ تو دیکھ شکر کر مٹی سہارت ہو گئی تو حضرت ہمارے کہ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے صاحب صاحب کی مجلس نہیں ہو رہی خواجہ صاحب کی مجلس ہو رہی ہے ماشاء اللہ <laughs> الحمد للہ ہمارے ایک دوست نے خواب دیکھا اس میں حضوالا تشریف فرما ہے خواب میں اب میں بھی یہ ناکارہ بھی وہاں حاضر ہے تو حضوالا نے اس دوست سے جو خواب دیکھ رہا ہے وہ ان سے کہا فرمایا کہ ان کو پہچانتے ہو یعنی میری طرف اشارہ کر تو انہوں نے کہا جی ہاں، حضرت یہ طائب صاحب نہیں طائب صاحب تو ہیں لیکن یہ حضرت خواجہ صاحب کے عزیزوں میں ہیں سے مناسبت ہے تو عزیزوں میں ہو گئے ماشاء اللہ اللہ ملک الحمد کے تو خواجہ صاحب کی مجلس ہو رہی ہے دیکھیے حضرت فرما لے کے جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے سو بار اگر روٹیں سو بار منانا ہے سو بار اگر سو بار منانا ہے اگر کوئی کہتا نہیں ہم نہیں مناتے تو کون تو ٹھیک ہے نہ مناؤ تم وہ بار گہے آلی خود سب سے ہے مستغنی خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ بار گہے عالی خود سب سے ہے مستغنی آئے جسے آنا ہے جائے جسے جانا آئے جسے آنا ہے جائے جسے جانا ہے وہ بار گہ عالی خود سب سے ہے مسکنی آئے جسے آنا ہے جائے جسے جانا ناز نہیں اٹھانا ہے تو تم کو کوئی مجبور نہیں کر رہا کہ ناز کیوں نہیں آؤ بھائی ناز اٹھا لو ارے وہ نیاز مندی جو چاہے وہ ناز اٹھائے نیاز مندی اسے نصیب ہوگی جو ناز ناز اٹھائے گا اللہ والوں کی ناز اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ناز یہ کرو یہ نہ کرو اس سے بچو اس سے نہ بچو یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ یہ دیکھو یہ نہ دیکھو یہ خرچ کرو یہاں خرچ نہ کرو یہاں خرچ کرو یہاں چلو وہاں نہ چلو یہاں رکو یہاں دو جب دل ہی لگاوے ہر ناز اٹھانا ہے جب دل ہی لگا تھے ہر ناز اٹھانا ہے سو بار اگر روٹے سو بار منانا یا اللہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر میں نے عرض کیا تھا ایک جگہ بھائی بہت سے لوگ ہوتے ہیں معذرداد ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نصیبہ دیا ہوتا ہے کہ بچپن سے ماشاءاللہ جیسے خود حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے سنا حضرت فرماتے تھے کہ بچپنے سے ولی اللہ ہمارا والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی یہی مزاج لیکن والا اپنی اپنی زبانی تو نہیں فرمائیں گے حضرت کے متعلق کو دوسروں سے سنا لیکن حضرت والا کے زبان مبارک سے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے متعلق سنا حضرت فرماتے تھے کہ بچپن سے حضرت ولی اللہ تھے مادرزاد ولی تھے جب بچے کھیل رہے ہوتے تو حضرت پرتاب گڑھی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک کنارے ریت کی مسجد بناتے اور وہیں کھڑے ہو کر اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جن کو ولی اللہ ہونا ہوتا ہے تو وہ بچپن ہی سے ولی اللہ ہوتا ہے بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ اس کا جو بڑے ہو کے بڑوں کے بھی بڑے کہلائیں میرا شعر یاد آیا کہیں اور کا ہے کہ جو بڑے ہو کے بڑوں کے بھی بڑے کہلائیں ان کا ان کا بچپن سے ہوا کرتا ہے رجحان دیگر ان کا بچپن سے ہوا کرتا ہے رجحان دیگر جو بڑے ہو کے بڑوں کے بھی بڑے کہلائیں ان کا بچپن سے ہوا کرتا ہے رجحان دیگر لہٰذا یہ ایسے بڑے تھے بچپن سے بڑے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ظاہر بیشتر لوگ مادرزاد ولی نہیں ہوتے تو پھر ہم ولی کیسے بنے پھر فادر زاد ولی بن جائے بھائی وہ <laughs> یہ کیسا ہوتا ہے فادر زاد ولی کون ہوتا ہے بھائی جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے یعنی فادر کے ساتھ رہتا ہے اب روحانی ابا کے ساتھ رہتا ہے وہ فادر زاد ولی بن سکتا ہے <laughs> ہر کوئی اختیار یہ غیر اختیاری چیز ہے نا ولی بننا تو غیر اختیاری چیز ہے اور غیر اختیاری چیز تو وہ ظاہر غیر اختیاری ہے لیکن اختیاری کیا فادرزاد ولی بننا اختیاری ہے لوگ بڑے محظوظ ہیں ہمارے اچھا بعض لوگ محظوظ ہوتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ ہل جاتے ہیں اور پشاور میں ایک دفعہ مجلس ہوئی تو تقریباً بھائی ظفر اللہ کے ہاں صبح تک چلتی رہی عشاء کے بعد سے دوسرے دن دوسرے دن ایک وہاں کے مقامی دوست جو ہے بھائی ظفر اللہ سے کہنے لگے کہ ظفر بھائی یہ رات کو جو تائب نے شیر پڑھا نا سمجھ تو کچھ نہیں آیا <laughs> آگے سنیے آگے کام کی بات یہاں تک تو ایک عمومی بات ہے نا سمجھدار لوگ بھی ہیں ماشاء اللہ وہاں یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ اردو داں ماشاء اللہ کیونکہ خود فراز ہے وہ پشاور کا ہے اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے کیا شعر ہے سبحان اللہ وہ پشاور کے ہیں تو بڑے سمجھدار لوگ اردو دان لوگ بھی وہاں موجود تھے ایسی بات نہیں پورا مجمع پورا کمرہ بھرا ہوا تھا تو کچھ ایسے بھی سادہ لوگ تھے کہنے لگے کہ ظفر بھائی کل جو طائب صاحب نے شعر پڑھا نا مجھے سمجھ تو کچھ نہیں آیا لیکن میں اندر سے ہل گیا اندر سے ہل گیا ظفر بھائی نے کہا بس بس بس کام ہو گیا ہلانا مخصوص تھا بس جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے سو بار گر روٹے سو بار منانا ہے سو بار گر روٹے سو بار کہہ کے یہ نہیں مراد یہ کہ سو بار کے بعد ایک سو ایک ہو جائے گا تو نہیں منانا نہیں ایک سو ایک پہ بھی منانا ہے ڈیڑھ سو پہ بھی منانا ہے دو سو خطائیں ہو جائیں اس کو بھی اس پہ بھی مایوس نہیں ہونا اللہ اللہ سے گر گڑانا ہے اور معافی مانگنا یا اللہ معاف فرما دیجیے یا اللہ معاف فرما دیجیے مجھ سے خطا ہو گئی یا اللہ معاف فرما دیجیے یا اللہ معاف فرما دیجیے اللہ تعالیٰ معافی مانگنے سے معاف فرما دیتے ہاں بندے ہیں جو کمزرف ہوتے ہیں بعض وہ معافی مانگنے پر بھی معاف نہیں کرتے نہیں نہیں معاف نہیں کرتے اپنے بچوں کو بعض لوگ وسیعت کرتے ہیں میں نے بعض مضافات میں سنا کہ یہاں یہ رسم ہے کہ ابا کا انتقال ہو رہا ہے تو بچوں سے وسیعت میں کہہ رہا ہے کہ نصیحت کر رہا ہے دیکھ بیٹا تیرے چاچے سے میری لڑائی ہے ہاں اس کو میری چارپائی پہ پکڑنے نہیں دینا میرے جنازے میں شرکت کرنے نہیں دینا اور خبردار جو تو نے اس سے تعلق رکھا بعض لوگ آ جاتے ہیں کہ بھائی چلو بھائی سے زندگی میں لڑائی تھی چلو بھائی کا انتقال ہو گیا تو جنازے میں شرکت کر لیں تدفین میں شرکت ہو جائے لیکن اب تو وہ بچہ کھڑا نہیں میرے ابا نے وصیت کی ہے میرے ابا نے وصیت کی ہے چارپائی چھونے نہیں دینا تدفین میں شرکت کرنے نہیں دینا ہاں۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے ایسے کریم ہیں کہ سو بار تو یہ ویسے محاورتن حضرت نے فرمایا اگر ہزار بار بھی خطا ہو جائے ہزار بار بھی خطا ہو جائے اور بندہ ایک دن میں ہزار خطائیں کر کے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ ایسے کریم ہے ایسے کریم مالک سے پالا پڑا اللہ ہم سب کو معافی مانگنے والا بنائے اول تو خطا نہ کریں جان بوجھ کر لیکن اگر خطا ہو جائے اگر خطا ہو جائے تو بس خطا کرتے نہ رہیں کہ ابھی تو خطا ہو گئی آئندہ پھر خطا ہوگی تو کیا مانگ نہیں نہیں ہم نے طے کی اس طرح سے منزل ہم نے طے کی اس طرح سے منزل کس طرح سے کس طرح کہہ کے تجسس پیدا فرمایا ہم نے طے کی اس طرح سے منزل گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے اللہ ہم سب کو چلاتا رکھے ہم سب کو چلائے چلتے تو ہم ہیں لیکن چلاتے اللہ ہیں <laughs> میں نے ایک جگہ عرض کیا تھا میری ایک کتاب آ رہی ہے اس میں اس طرح کے جملے ہیں جو میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ چلتے تو ہم ہیں لیکن چلاتے اللہ ہیں ہاں۔ یعنی ارادہ ہم کریں چلنے کا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں چلائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ہمارے بس کا کام نہیں ہے چلنا لیکن چلنا شروع کریں یعنی پہل ہماری طرف سے ہوگی پھر اللہ چلائیں گے چلائیں گے اور دوڑا دیں گے انشاءاللہ منزل تک دوڑا دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ بشک یہ کہ کوئی چلنا چاہے ففر رو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھاگنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کا حکم کہ زور سے دوڑو ایک دم والا فرمانے لگے رحمت اللہ علیہ کہ عبداللہ میاں چھوٹے تھے تو دروازے پہ کھڑے ہیں حضرت والا کا جو وہ غرفہ تھا حضرت والا کا جو کمرہ تھا اس طرف جاتے بیچ میں ایک دروازہ تھا پرانے لوگ سب واقع میں تو وہاں پہ عبداللہ میاں کھڑے کھڑے چھوٹے سے اور حضرت کو بہت پیار آ رہا ہے حضرت نے فرمایا عبداللہ قریب آؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ شاعر اب وہ ایک ہاتھ چھوڑ رہا ہے پھر ایک ہاتھ پکڑ رہا ہے پھر ایک پیر اٹھا رہا ہے پھر واپس کر رہا ہے پھر ایک پیر بڑھا رہا ہے تو بھائی آ جاؤ پھر حضرت فرمایا بھائی بھاگ کر آؤ بھاگ کر آؤ یعنی مجھے بہت پیار آ رہا ہے جلدی بھاگو تاکہ میں تمہیں گود میں سمیٹ لوں تمہیں پیار کر لوں تو اس وقت میں حضرت والا فرما ہیں اس وقت مجھے ایک علم عطا ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں بفر رو اللہ اے بندو میرے پاس بھاگ کر آؤ میں تمہیں اپنی رحمت کے آغوش میں سمیٹنا چاہتا ہوں لہذا بھاگ کر جاؤ اللہ کی طرف گنا سے بھاگو کس کی طرف اللہ کی طرف بھاگو اللہ سب سے اپنے اللہ کے ماسوا سے اللہ کا جو سوا ہے غیر ہے اس کی طرف سے بھاگو الحمد للہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے بالا رحمۃ اللہ نے یہ مجھے سکھایا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں نے حضرت پیر صاحب احمد اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا حضرت فرمایا واہ یہ تو میں نے سنی نہیں یہ بات تو سنی نہیں شاید میں اس وقت نہیں ہوں گا بھی نوٹ کرنا چاہیے حضرت والا نے فرمایا مجمع سے فرمایا بھائی ماشاء اللہ سے کہو اور پھر مجھ سے فرمایا کہ تم بھی ماشاء اللہ کہا کرو ہاں خود بھی ماشاء اللہ کہنا چاہیے کیونکہ اپنی نظر بھی لگ جاتی خود اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے لہٰذا میں ماشاء اللہ کہہ دیتا ہوں آپ کے بدلے بھی کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی اللہ تو بھائی ہم سب کو اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ولی بن کر آئیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے دوست بن کر آئیں تو دوستی کوئی مشکل نہیں ہے دوستی بہت آسان والا رحمت اللہ فرماتے دوستی بہت آسان صرف گناہ چھوڑ دو اور دوست بن جاؤ صرف گناہ چھوڑ دو اللہ کے دوست بن جاؤ گے گنا نہیں گناہ چھوڑنا بھی آسان ہے جو گنا چھوڑ چکے ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو ان شاء اللہ گنا چھوٹ جائیں گے ایک دن آئے گا کہ گنا چھوٹ جائیں گے ان شاء اللہ اور اگر نہیں چھوٹے یعنی گرتے پڑتے حضوالہ نے فرمایا کہ ایک ایک صاحب کے خط خط کے جواب میں ادوالا فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے بس گناہ ہو جاتا پھر پھر توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے یہی بات کسی کسی شخص نے حضرت مجدد ملت کے ملمت تھانوی رحمۃ اللہ سے کی کہ حضرت توبہ سے رہنا بہت مشکل ہے تو فرمایا کیوں انہیں ٹوٹ جاتی ہے برا اچھا باوضو رہنا کیسا ہے حضرت نے سوال کیا کہ باوضو رہنا کیسا ہے فرمایا حضرت باوضو رہنا تو آسان ہے کیوں میں سے ٹوٹ جاتا ہے فرمایا وضو ٹوٹ تو ہم دوسرا وضو کر لیتے ہیں اسی طرح جب توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ توبہ کر لو جب توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ توبہ کر لو ارے کریم مالک سے پالا پڑا ہوا ہے لہٰذا جب توبہ ٹوٹ جائے فوراً توبہ کر لو اللہ معاف کریں گے انشاءاللہ شاء وہ و حبیب اللہ فرمایا توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے سبحان اللہ اور کیا چاہیے دوستی چاہیے نا دوستی چاہیے توبہ کر لو اللہ کے دوست بن جاؤ گے تو والا رحمتہ اللہ نے فرمایا اس شخص کو جس نے کہا کہ میں گناہ کرتا ہوں لیکن پھر توبہ کرتا ہوں لیکن پھر پھر گناہ ہو جاتا ہے تو مجھے بہت ہی بے اطمینانی ہے اور مایوسی ہے حضرت فرمایا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں لستم پستم چلتے رہو لستم پستم چلتے رہو بلا کستم پہنچ جاؤ یعنی گرتے پڑتے ہماری یہ محاورہ ہے لشتم پسٹم چلتے رہو بلا کسٹم کے پاس پار ہو جاؤ گے ان شاء اللہ تعالیٰ یعنی کوئی روکے گا نہیں ہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں روکیں گے جو بار بار توبہ کرتے تھے اگرچہ پھر گناہ ہو جاتا پھر توبہ کر لیتے پھر گناہ ہو جاتا پھر توبہ کر لیتے اچھا اس سے اس سے گناہ کی اجازت دینا مقصود نہیں ہے اس طرح تو آدمی جھری ہو جائے گا کہ توبہ کے بھروسے بھی گناہ کرتا رہے گا نہیں نہیں اس کو غیرت آئے گی کہ کب تک کب تک گنا کرتے رہو گے کب تک مالک کو ناراض کرتے رہو گے ایک نہ ایک دن غیرت جاگے گی اور ایک دم گنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ شاء اللہ ہزارہ فرما پہلے اگر اسی گنا کرتا تھا تو پھر وہ پھر وہ کتنا پچہتر ہو جائے گا پھر ستر ہو جائے گا پھر ساٹھ ہو جائے گا پھر پچاس ہو جائے گا پھر پینتالیس ہو جائے گا پھر تیس ہو جائے گا پھر بیس ہو جائے گا پھر دس ہو جائے گا پھر ایک دو تین ہو جائے گا ایک دو تین زمانی ہے پھر ایک دو تین ہو جائے گا مطلب گنا سب چلے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ بشر یہ کہ کوئی گنا چھوڑنے کا ارادہ کرے اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے شیخ پینے کا ارادہ تو کریں شیخ پینے کا ارادہ تو کریں حوض کوثر سے منگا لی جائے گی حوض کوثر سے منگا لی جائے گی کہ نہیں حوض کوثر سے جو منگا لی جاتی ہے تو بڑوں کے لیے منگا لی جاتی ہے تو کیا فرق نہیں کیا میری فریاد خالی جائے گی کیا میری فریاد خالی جائے گی کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی کیا میری فریاد خالی جائے گی کیا میری فریاد خالی جائے گی کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی شیخ پینے کا ارادہ تو کریں شیخ پینے کا ارادہ تو کریں حوض سے منگا لی جائے گی حوض سے منگا لی جائے گی یہ سب یہ سب اشعار کیوں پڑے جا رہے بھائی ہلانے کے لیے سمجھ گئے نا ہاں ہلانے کے لیے اللہ کرے ہم سب ہل جائیں ٹھیک ہے اس لیے ہلانے والا واقعہ آپ کو پہلے بتا دیا تاکہ آپ سمجھیں گے کہ ہلانے سے کیا مقصود ہے جو زبان نہیں سمجھتا وہ ہل جاتا ہے تو جو اہل زبان وہ کتنا ہلیں گے ہاں؟ وہ تو مست ہو جائیں گے الحمد للہ ایک دفعہ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالی سے اللہ کچھ ناراض سے ہو گئے تو حضرت دیکھتے بھی نہیں تھے حضرت فرماتے یوں نظر مجھ پر تو ڈالی جائے گی یعنی کنکھیوں سے جب خواجہ صاحب دیکھتے تھے تو وہ ادھر کر لیتے تھے ویسے جب خاجہ صاحب دیکھ رہے ہوتے تو حضرت بالکل ایسے رہتے اور جب دیکھتے کہ خواجہ صاحب ادھر مشغول ہے یا نیچی نگاہ ہے تو حضرت ایک نظر دیکھ لیتے تو حضرت فرما رہے ہیں اس کو شیر میں نظم کیا کہ یوں نظر مجھ پر تو ڈالی جائے گی یوں نظر مجھ پر تو ڈالی جائے گی جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے یہ بھی محبت کا انداز ہے محبت کا انداز خواجہ صاحب نے ایک شخص کو حضرت والا نے حضرت حامی اللہ فرمایا چلا جا جائے نکل جا گا وہ آدمی بےچارا سادہ تھا وہ باپ کی طرف گیٹ کی طرف جانا باپ سمجھتے نا بھائی باپ نہیں باب لوگ انگریزی زیادہ سمجھتے ہیں انگریزی کا ترجمہ اردو سے کرنا چاہیے تھا اردو کا ترجمہ انگریزی سے کیا جاتا ہے جب سمجھ میں آتی ہے بات ایک واقعہ میں ہر جگہ سناتا ہوں کہ ایک کنیکٹر جو ہے الحمد للہ کیا کہنا چاہیے بھائی آئی ہے کہ گئی ہے <laughs> ایک ایک انگریز نے یہاں پہ اردو سیکھنا شروع کی تو وہ انگریز سے اردو سیکھ کر جا رہا تھا تو سیکھ لیا آپ نے او سیکھ لیا آپ نے بالکل کیا سیکھا لکھا اس کی کیا بجلی آ گئی بجلی چلی گئی اس جملے کا تکرار بہت ہوتا ہے لہٰذا اس نے دو جملے سیکھے کہا میں نے اردو سیکھی تو ایک دفعہ وین میں ایک آدمی اردو جاں سوار ہوئے اور کہنے لگے مجھے شمالی نازم آباد کا ٹکٹ دے دو شمالی نازم آباد جانا کنڈکٹر بولا نہیں جاتے نہیں جاتے ارے بھائی میں روز جاتا ہوں دیا یعنی نا نہیں جائے گی یہ چلو شمالی ناز آباد نہیں جائے گی ایک آدمی سن رہا تھا بولا بھائی اسے نارتھ ناز آباد کا گے تو اس نے کہا کہ اچھا, اچھا، ہاں،, ہاں ہاں اچھا چلو بھائی نارتھ ناز آباد کا ٹکٹ دو تو کنڈکٹر لیتے ہوئے بولا ہاں یوں یوں بولو نا اردو میں الحمد للہ اللہ باپ کی طرف وہ آدمی جا رہا ہے یعنی گیٹ کی طرف جا رہا ہے ترجمہ کر رہا ہوں گیٹ کی طرف جا رہا ہے حضرت والا نے حضرت دو محبت دیکھی محبت کا انداز ہے یہ حضرت ہمارے رحمت اللہ آواز دی ارے ادھر کہاں جا رہا ہے ادھر جانا مسجد میں یعنی معاف کرنا چاہتے ہیں حضرت معاف کرنا چاہتے ہیں وہ بےچارہ سادہ آدمی ہے وہ جا رہا باہر اور حضرت حضرت یہ جو خواجہ صاحب ہیں یہ تو ماشاء اللہ سمجھدار ہے نا لہٰذا ایک دفعہ ان کو باہر کر بھی دیا تو ایک دم باہر نہیں گئے فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے ہاں؟ باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے اور بالکل گھر نہیں گئے کہ نہیں جانا لوگوں نے کہا آپ کو تو حضرت نے نکال دیا آپ یہاں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری <laughs> ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری کبھی کبھی اہل اللہ ڈانٹ دیتے ہیں بہت زور سے اب یہ اس سے ایسا برا نہیں ماننا چاہیے کہ بھائی یہ چلو ٹھیک ہے بہت ہیں اللہ والے بہت ہیں دینی قدام بہت ہیں یہاں نہیں ہوگا تو کہیں اور بہت ہمارے لیے بہت راستہ ہے ہاں بہت راستہ ہے ایک دفعہ حضرت ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ میں غالباً تحریر فرمایا حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے نے لکھا یعنی حضرت نے نہیں لکھا کہ حضرت کو ایک دفعہ مدرسے میں مدرس صاحب نے اور ایک صاحب اور تھے وہ سزا دی دونوں کو سزا دی ستون سے باندھ بھی دیا حضرت تو بالکل چپ چاپ آنسو بہہ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں اور سزا کے لیے تیار ہیں دوسرے صاحب جن کو باندھا گیا تھا وہ کہنے لگے احتجاج کرنے لگے مجھے کھول دیجئے مجھے نہیں بدنا مجھے زلیل نہیں ہونا میں زلیل ہونے کے لیے یہاں نہیں آیا میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں مدرسے اور بھی بہت ہیں تو احتجاج کرنے والے کا نام بھی دنیا نہیں جانتی کس کونے میں کس گڑھے میں چلا گیا کوئی دنیا پہچانتی تک نام تک نہیں جانتی لیکن حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ صرف شیخ الحدیث کہہ دو تو دنیا جانتی ہے کہ شیخ الحدیث کون ہے ویسے تو اور شیخ الحدیث کے ساتھ آپ کو نام لینا ضروری ہے لیکن اگر مطلب شیخ الحدیث کہیں گے تو اس سے مراد ہو کر بوڑھا زغیریہ صاحب اللہ ایسی خدمت اللہ تعالیٰ نے لی ہے وہ کہتا میں زریل ہونے نہیں ہے ارے یہ ذلت ہے یہ ذلت ہے خواجہ صاحب رمانے عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی سبحان اللہ کس مقام کا شعر ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے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 ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ شکر کر مٹی سوارت ہو گئی شکر کر مٹی سوارت ہو گئی شکر کر مٹی سوارت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی یہ جان کر کے جانے تمنا ہے اس میں خوش یہ آجیز کا شعر ہے اس کا یعنی وہ آجیز وہ نہیں کلیم آجیز نہیں اس آجیز کا یہ جان کر کے جان تمنا ہے اس میں خوش ہم آتے آتے تر کے تمنا تک آ گئے ہم آتے آتے تر کے تمنا تک آ گئے یہ جان کر کے تمنا اس میں خوش ہم آتے آتے تر کے تمنا تک گئے ہم آتے آتے تر کے تمنا تک گئے جو تشنا لب تھے ساحل دریا تک گئے جو تشنا لگتے ساحل دریا تک آ گئے مرنے سے پہلے اپنے مسیحا تک آ گئے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا گئے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا گئے واجب ہے ہم بے شکر ہر ایک گام پر کے ہم گام مانے قدم گام من ہر قدم پر شکر واجب ہے کیوں ہے یہ سماج فرمائیے کہ واجب ہے ہم پہ شکر ہر ایک گام پر کے ہم نادانیوں کو چھوڑ کے دانا کا گئے نادانیوں کو چھوڑ کے دانا کا گئے نادانیوں کو چھوڑ کے دانت کا گئے نادانیوں کو چھوڑ کے دانت کا گئے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا گئے منزل بھی امید تعالی منزل بھی اب امید ہے مل جائے گی ہمیں اتنا تو ہے کہ محرم میں زیادہ تک گئے اتنا تو ہے کہ محرم میں زیادہ تک حضرت بھائی فروغ صاحب دام کے ہاں مجلس میں میں عرض کر رہا تھا اس شعر کی شرح میں کہ زیادہ کا ترجمہ کرنا ضروری ہے کہ اردو ہماری زیادہ اچھی نہیں ہے ہماری اردو زیادہ اچھی نہیں ہے اس لیے زیادہ مطلب ہاں، راستہ زیادہ بنے راستہ محرم یعنی شناسا جاننے والا محرم زیادہ راستے کا جاننے والا یعنی راہور منزل بھی اب امید ہے مل جائے گی ہمیں اتنا تو ہے کہ محرم میں زیادہ تک آ گئے اتنا تو ہے کہ محرم میں زیادہ تک آ گئے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا گئے آنکھوں کو ایسی آنکھیں مبارک ہوں آنکھوں کو ایسی آنکھیں مبارک ہوں دوست تو ہم کور چشم دی دے بنا گئے ہم کو ششم دی دے کا گئے ہم کو ششم دی دے کا گئے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا گئے شیرینی حیات یقینی ہے اب کے ہم شیرینی حیات یقینی ہے اب کے ہم ساقی کے دم سے تلخیے گئے ساقی کے دم سے تلخیے کا گئے ساقی کے دم اللہ اللہ تعالی نے کرم فرمایا راہور کے فیض سے مرشد کے فیض سے یہ تلخ گھونٹ کا پینا یہ گناہ سے بچنے میں جو غم اٹھانا یہ آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ تلخ گھونٹ اس بات کی نوید ہے کہ اب زندگی میں شیرینی گھلنے والی ہے اب زندگی میٹھی ہونے والی ہے حیات یقینی ہے اب کے ہم ساقی کے دم سے تلخیے بادات کا گئے ساقی کے دم سے تلخیے بادات کا گئے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا گئے سروچنار نے ہمیں جھک کر کیا سلام بڑے خوشقامت درخت ہیں ان کی خوشقامتی مثالی ہے بڑے سیدھے درخت ہیں اور سیدھے بھی اور لمبے بھی ان کی خوش قامتی مثالی ہے محبوب کا قد محبوبہ کا قد اگر بہت ہی لمبا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ سرو قد ہے سرو قد ہے سرو سنار نے ہمیں جھک کر کیا سلام ہم پستہ قد جو قامت سے بات کا گئے ہم پستا قد جو قامت سے کا گئے ہم پستہ قد جو قامت ز کا گئے مرنے سے پہلے اپنے تک آ گئے میں کہیں ساز تو نہیں بج رہا نا بھائی شہنائی نہیں بج رہی ہے لیکن حواز والا شیخ ثانی رحم اللہ تعالیٰ صاحب جو اشعار پڑھتے ہیں تو اشعار کا اثر تو ہوتا ہی ہے لیکن ایسا لگتا ہے ساتھ ساتھ شہنائیاں بج رہی ہیں الحمد للہ والا رحمہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے جو میں نے آپ پہ آپ کے سامنے نقل کر دیا اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ شاید ادھر ادھر سے شہنائی بھائی ہمارے ساتھ کوئی شہنائی نہیں الحمد للہ سرو چنار ہمیں جھک کر کیا سلام ہم پستا قد جو قامت زیبات گا گئے ہم پستا قد جو قامت زیبات گا گئے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا گئے مرشد سے درد دل کا وہ تو شاملا مرشد سے درد دل کا وہ تو شاملا میں جو اسم سے چلے تو مسمات کا گئے جو اسم سے چلے تو مسمات کا گئے جو اسم سے چلے تو مسمات کا گئے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا گئے یہ جان کر کے جان تمنا اس میں خوش یہ جان کر کہ جانے تمنا اس میں خوش ہم آتے آتے تر کے تمنا تے ہم آتے آتے تر کے تمنا گئے ہم آتے آتے تر کے تمنا آ گئے یعنی ناجائز تمنا ترک کر دی ناجائز تمنا ترک کر دی جائز تمنا ہے کی کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن ناجائز تمنا کو ترک کر دیا اس ترک کرنے سے اللہ تعالی قریب آ گئے ہم اللہ کے قریب ہو گئے یہ جان کر کہ جان تمنا اس میں خوش ہم آتے آتے تر کے تمنا تک آ گئے ہم آتے آتے تر کے تمنا تک آ گئے وہ پانی پی رہا ہوں میں ایک مشاعرے میں سنا کہ ایک شاعر نے پانی مانگا یار ذرا پانی دیجیے اچھا وہ سنایا چلا جا رہا سنایا چلا جا رہا ایک ذرا دو شعر سن لیجیے ذرا یہ قطع سن لیجیے ذرا یہ غزل کے دو تین اشعار سن لیجیے لوگ آجیز آ گیا پھر پانی بھی مانگ رہا ہے تو ایک صاحب نے پیچھے بیٹھے حوالے پانی مت دیجیے تازہ دم ہو جائے گا جی۔ بھائی میں تازہ دم ہو رہا ہوں اگر آپ کو اعتراض ہے تو پھر اور تازہ دم کرنے کے لیے لطائف سنائے جاتے ہیں یہ بھی بات سن لیجیے آپ تازہ دم ہو بھی رہا ہوں تازہ دم کر بھی رہا ہوں جو تشنا لب تھے ساحل دریات کا گئے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا گئے یہ جان کر کے جانے تمنا اس میں خوش ہم آتے آتے تر کے تک آ گئے ہم آتے آتے تر کے تک آ گئے القصہ یہ کتاب خستہ بفضل حق القصہ القستہ کتاب خستہ بفضل حق تحت سرا سے اوجے سوریا تک گئے تحت تشرا سے اوجے تک کا گئے تحت تو سرا سے اوجے تک کا گئے مرنے سے پہلے اپنے مسیحات کا گئے مرنے سے پہلے اپنے مسیحت کا گئے نگاہ رش کے قمر سے ملانے آئے ہیں نگاہ رش کے قمر سے ملانے آئے ہیں رش کے قمر سے ملانے آئے ہیں ہم اپنے دل کا جہاں جگ آئے آئے ہم اپنے دل کا جہاں جگ مگانے آئے ہم اپنے دل کا جہاں جگ مگانے آئے یہ جان کر کے ہے گلشن میں ایک گر یہ جان کر کے گلشن میں ایک متا ہو او شوخیر ہم لٹانے آئے متا او شوخیر ہم لٹانے آئے ہم اپنے دل کا جہاں جگمگانے آئے جو بندے گندے پھرا کرتے تھے گناہوں میں جو بندے گندے پھرا کرتے تھے گناہوں میں وہ خون حسرت دل سے نہانے آیا خون حسرت دل سے نہانے آئے وہ خون حسرت دل سے نہانے آئے سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ العظیم